دو اصل میں ایک تجویز ہے اور ایک سوال ہے بلال صاحب اور ان کے دوستوں کی طرف سے حضرت علامہ مفتی صاحب اور تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم حضرت علامہ مفتی صاحب ہم یہاں پردیش میں رہتے ہیں اور یہاں درس و تدریس کے مواقع بہت کم ہیں آپ کے سوال جواب سن کر بہت سی باتیں جن کا ہمیں علم نہیں تھا علم نہیں تھا اب ان کے بارے میں ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے یہاں پر بعض اوقات صرف وہاں بھی تبلیغی جماعت والے آتے ہیں لیکن ان کے اولیاء کرام کے بارے میں عقائد ٹھیک نہیں ہیں آپ سے گزارش ہے کہ مفتی صاحب اگر آپ ہر ماہ میں فقط ایک جمعرات باری باری اولیاء کرام کے حالات زندگی اور کارآمد کے بارے میں درس دیں جیسے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت سیدنا مجی السانی رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام کے بارے میں تو آپ کی بہت نوازش ہوگی اس سے بہت سے شبہات جو وہاں بھی تبلیغی جماعتیں جماعت والے پیدا کرتے ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور یہ ایک صوتی ریکارڈ بن جائے گا جسے ہر خاص و عام جب چاہے سن سکتا ہے اور ہم سب کو بھی اس بارے میں کسی ہم سب کسی کو بھی اس بارے میں وسوخ سے بتا سکتے ہیں یہ تجویز ہے اگر آپ اس پر غور فرمائیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی سوال یہ ہے حضرت صاحب کہ ہم یہاں آفس میں اب ان کا سوال ہے حضرت صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم یہاں آفس میں فارغ وقت میں یا وقت وقفہ کے دوران آپ کی ویب سائٹ کھول کر کنز ایمان پڑھتے ہیں لیکن اگر وضو نہ ہو تو کیا تب بھی کمپیوٹر آن کر کے کنز ایمان پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے جزاک اللہ خیر عجیب منیر بھائی پہلے تو ان دواروں کی طرف سے ان کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوال کا بارے میں تو یہ ہے کہ کنزول ایمان چونکہ سکرین پہ آتا ہے بے وضو اس کو پڑھ سکتا ہے چونکہ چھونا ناجائز ہے بے وضو کے لیے قرآن کو ہاتھ نہ لگائے تو ویسے زبانی تو چونکہ پڑھ سکتا ہے دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے اگر ہاتھ نہ لگائے تو تو وہ کمزور شی بغیر وضو کے انٹرنیٹ پہ تو پڑھ سکتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں دوسرے کہ جیسا انہوں نے تجویز دی ہے بہت اچھی ہے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جیسے جیسے کسی بزرگ کا جس مہینے میں پورا سوتا ہے نا اس مہینے میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک آدھ پروگرام اس بزرگ کے بارے میں اس اللہ کے ولی کی بارے میں اکرامات کے بارے میں کچھ انشاءاللہ بیان کر دیا کریں منیر بھائی وقتاً فوقتاً آپ ذرا ہماری رہنمائی فرماتے رہیں یاد کراتے رہیں کیونکہ بعض اوقات کچھ چیزیں